اگلی آیت کو دیکھتے ہیں اس میں اب ایمان والوں کو ایک اور حکم دیا ابھی جو بات تھی یہ ہر وقت کرنے کی نیکیاں جس کی ہر ایک کو عموماً ضرورت پیش آتی ہے لیکن اب اس کے بعد ایک انڈیویجول کیس دو باتیں ہیں جو بہت ریئر ہوتی ہیں بہت کم ہوتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر نیکیوں کی لسٹ میں کر دیا اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے ہر سبق میں ایمان والوں کو کچھ اور نیکیوں کی بات کی گئی اور جب آپ پارے کے تکمیل پہ اینڈ پہ اگر یہ ساری چیزیں جمع کر لیں گے نا تو یہ سب اقسام بر میں شامل ہو جائیں گی کیا حکم ہے یا آمنو اے ایمان والو ایک بار پھر اللہ تعالیٰ ایمان کی نسبت سے پکارتا ہے کتب علیکم القصاص فی ساسل تم پہ مقتولوں کے قتل کا قصاص لکھ دیا گیا کہ ایمان والو تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض ہے کیسے الحر بالحری آزاد کے بدلے آزاد والعبد بالعبدی غلام کے بدلے غلام والانسا بالانسا عورت کے بدلے عورت فمن افی من اخیہ شعین فتباً بالمعروف و ادا ان الیحی بحسان احسان اور جو کوئی اپنے بھائی کی طرف سے معاف کر دیا گیا ہو تو معروف طریقے سے پیروی کرے اور ادا کرے احسان کے ساتھ ذالک تخفیف من و ورحمہ یہ تمہارے رب کی طرف سے کمی ہے اور اس کی رحمت ہے لیکن اتنی آسانیوں کے باوجود بھی فمن اعتدا بادہ زا اور جس نے اس کے بعد بھی زیادتی کی فلاح عذاب علیم تو اس کے لیے درناک عذاب ہے یعنی جو اتنی سہولتوں کو پا کے بھی اللہ کے دین کو عمل کی چیز نہ سمجھے تو پھر یہ ہیں ظالم کیا ہے ان کے لیے دردناک عذاب اور ساتھ ہی اتنا خوبصورت جملہ بول دیا کہ جس نے عرب کو لاجواب کر دیا اتنا فصیح جملہ کہ عرب اس کا جواب نہ دے سکے اور وہ کیا وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتٌ يَا أُلِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ لال اور تمہارے لیے بدلہ لینے میں زندگی ہے اے مندو تاکہ تم بچ جاؤ یہاں سے قصاص کے معاملات ہیں پہلے اس آیت کی تھوڑی سی وجہ کی کب نازل ہوئی تاکہ آپ اس کو زیادہ اچھی طرح سے سمجھ سکیں سید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں دو قبیلوں میں معمولی معمولی باتوں پر لڑائی ہوتی جس میں لوگ قتل اور زخمی ہوتے ذرا یہاں روک کے آپ سے پوچھو آج تو نہیں جھگڑے ہو رہے آ گیا نا اسلام سے دوبارہ جاہلیت کا زمانہ واپس پھر کہتے ہیں کہ جس میں لوگ قتل اور زخمی ہوتے حتیٰ کہ غلام اور عورتیں تک قتل ہو گئیں تو بعض نے کسی قسم کا کوئی مطالبہ نہ کیا یہاں تک کہ مسلمان ہو گئے تو ہر ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے اپنے مقتول رشتہ داروں اور مال کا تقاضا کرتا تھا چنانچہ دونوں قبیلوں نے قسمیں کھائیں کہ پھر اس چیز پر رضامند ہوئے کہ ہمارے غلام کے بدلے ان کا آزاد اور ہماری عورت کے بدلے ان کا مرد قتل کیا جائے یعنی زیادتی کرنا چاہیے نا دوسروں پہ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى یہ علامہ سیوتی کی کتاب ہے اسی طرح ایک اور روایت اس کے بارے میں آتی ہے تفسیر ابن کثیر کی جلد number one page two forty eight پہ لکھتے ہیں کہ سائد کا شان نزول یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں بنو قریضہ اور بنو نذیر نظیر کی جنگ ہوئی تھی جس میں بنو نذیر نظیر غالب آئے تھے اب یہ دستور ہو گیا تھا کہ جب بنو نذیر کا کوئی شخص بنو قریضہ کے کسی شخص کو قتل کرے تو اس کے بدلے اسے قتل نہیں کیا جاتا تھا بلکہ ایک سو وسق یعنی یہ ایک وزن ہے نا جیسے کلوز ہوتے ہیں ہمارے ہاں ایک سو وسق کھجوریں دیت میں لی جاتی تھیں اور جب قریضہ کا کوئی شخص بنو نذیر نظیر کے کسی شخص کو مار دے تو قصاص میں اسے قتل کر دیا جاتا تھا اور اگر دیت لی جاتی تو دگنی لی جاتی یعنی ایک قبیلے کی جان زیادہ اہم سمجھی جاتی تھی اس کے مرنے والے کی دگنی دیت لی جاتی تھی یعنی اس کی قیمت اور دوسرے قبیلے کی عادی تو اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کی اس رسم کو مٹایا اور عدل و مساوات کا حکم دیا یہ بھی تفسیر ابن کثیر میں روایت موجود ہے ابن عباس رسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ مرد کو عورت کے بدلے قتل نہیں کرتے تھے جس پر النفس بن نفس والعین بالعین نازل ہوئی تو بات یہ ہے کہ اسلام نے ایک خوبصورت اصول دیا لوگوں کو حساس کا کیا کہا کتب علیکم الحساس کتبہ کا لفظ فرض کرنے کے معنوں میں ہے کسی چیز کو لکھ دیا جانا فرض کرنے کے معنوں میں ہوتا ہے علیکم جمع کا سیگا تم سب پر کیوں کہا یہاں حالانکہ یہ معاملہ تو بہت کم ہے ہر ایک مسلمان کو اس چیز سے واسطہ نہیں پڑتا اور نہ ہی پڑے اللہ کرے لیکن یہاں بتا دیا کہ دیکھو مسلمانوں کو ایک اصول دیا گیا کہ تم نے کس کو سپورٹ کرنا ہے مقتول مظلوم کا ساتھ دینا ہے فرمایا القصاص فی القتل تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ قصاص کیا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کس طریقے سے معاملہ کیا جائے گا تو قصاص کس کو کہتے ہیں کہ جب کوئی کسی کو مار دے یعنی کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں یا تو اسی کو قتل کیا جانا یا اس کی بلڈ منی یعنی اس کی دیت لے لیا جائے دیت کس کو کہتے ہیں بلڈ منی کو اور تیسری صورت یہ ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے یہ ایک اساس کا اصول ہے اسلام میں کہ اگر کوئی مارے تو پھر اس کو زندہ نہ چھوڑو اور اسی پہ ویسٹ نے بہت شور مچایا کہ اسلام کی سزائیں بڑی دہشت ناک ہے کہ دیکھو ایک تو مر گیا اب دوسروں کو مار دو حالانکہ آپ دیکھیے کہ اسلام کبھی بھی لوگوں کو غلط چیز کی بات نہیں کہتا قاتل کون ہوتا ہے ایک نفسیاتی مریض اس نفسیاتی مریض کو کیوں مارو تاکہ دوسرے اس کی زیادتیوں سے بچ جائیں کتنے ہی کاکروچ روز مارتے ہیں لوگ کیوں مارتے ہیں کیونکہ وہ فتنہ پھیلاتے ہیں وہ گھروں میں خراب معاملہ کرتے ہیں گندگی پھیلاتے ہیں تو آپ بتائیے کہ جس معاشرے میں لوگ انسانوں کے خون کے پیاسے ہو جائیں پھر وہاں کیا ہوگا اسی چیز کو یہاں کیا کہا گیا کہ فِي الْقِسَاسِ حیات یا ال الْأَلْبَابِ اسلام نے قتل کے معاملے میں کیا اصول دیا کہ قاتل نے جو کام مقتول کے ساتھ کیا وہی اس کے ساتھ کر دو سمپل بات ہے ٹیٹ ٹیٹ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے سوال پیدا ہوتا ہے کہ قصاص کا قانون کیوں بنا کیا وجہ تھی اس طرح کرنے کی تو آپ دیکھیے کہ اس کی ایک وجہ تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ آئندہ کے لیے قتل کی حوصلہ شکنی ہو کیوں اس لیے کہ اپنی جان جانے کا خوف انسان کو دوسروں کی جان لینے سے روکتا ہے اور نتیجے میں سب کی جانیں محفوظ ہوں گی قاتل کے قتل سے پورے معاشرے کو زندگی کی ضمانت مل جاتی ہے اور دیت کیوں لی کہ چلو مال لے لو جان نہ لو تاکہ مقتول کے ورسا رسا کا جذبہ انتقام ٹھنڈا ہو جائے اور ریئیکشن کی جو پالیسی ہے کسی سوسائٹی میں اس کے امکان ختم ہو جائیں اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ قصاص کیسے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام میں قصاص کا معاملہ قابل راضی نامہ ہے یعنی کمپرومائزنگ ایک چیز ہے کیسے تین آپشنز ہوتی ہیں جن کا کوئی شخص مر گیا ان کے پاس پہلی کیا ہے کہ مقتول کے وارث اگر چاہیں قاتل کو قتل کروا سکتے ہیں لیکن یاد رکھیے یہ خود نہیں ہوگا اسلامی حکومت ہوگی وہ کرے گی اسلام کسی موڑ پہ انسان کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیتا دوسری صورت یہ کہ چلو ہمارا تو مر گیا تمہارے مرنے کسی کے مرنے سے ہمارا واپس نہیں آئے گا چلو ایسا کرتے ہیں کہ مال لے لیتے ہیں خون بہا کہتے ہیں اس کو اور یہ کتنا ہوتا ہے سو اونٹوں کی قیمت اللہ اکبر آپ کو ہے ایک اونٹ کتنے کا آتا ہے لاکھوں میں آج بھی دو تین شاید لاکھ کا ایک اونٹ آتا ہے ذرا سوچئے کہ انسان کی جان کتنی قیمتی ہے اس کی ساری تفصیلات آگے آئیں گی انشاءاللہ سو اونٹوں کی پھر آگے کلاسیفیکیشن ہے دس اونٹ کس عمر کے ہوں دس کس کے ہوں اور آپ پوری جمع کریں نا تو انسان کی قیمت کروڑوں میں بنتی ہے اتنا مہنگائی انسان کیوں بھلا کیونکہ ایمان والا اللہ کی نظر میں بڑا قیمتی ہے وہ دن میں پانچ بار اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھا لیتا ہے سب کو پیار آتا ہے کسی ایمان والے کی جان لینا نیکیوں کا دروازہ بند کرنا ہے اس کے خیر سے انسانیت کو محروم کرنا ہے اور تیسری صورت ہے کہ چاہو تو معاف کر دو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل یعنی جیوز پر قصاص فرض تھا انہیں قصاص سے درگزر کرنے اور دیت کی اجازت نہ تھی کہ ضرور ہی قتل کرو بس نہ معاف کرو نہ بلڈ منی لو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر مہربانی کی کہ دیت بھی دینی جائز دی چلو منی لے لو اور معافی کر دو تو بھی اچھی بات ہے میں صرف معافی تھی اللہ نے امت وسط کو بیچ کا راستہ دے دیا تینوں آپشنز دے دی کہ جو کرنا ہے وہ کر لو یہ آسانی ہے کہ نہیں کون کہتے اسلام مشکل دین ہے تو گویا کہ پھر کیا ہوا قتل کے مقدموں کا فیصلہ کتنی صورت میں ہو سکتا ہے تین صورتوں میں سب سے پہلے قصاص لے لو کون مسلم حکمران اس وقت کا قاضی قاتل کے بدلے میں قتل کرنے والے کو کرے گا اس کو کرے گا کسی اور کو نہیں دوسری صورت ہے دیت لے کے مرنے والے کے گھر والوں کو دے دی جائے گی تاکہ کچھ تو کمی ہو جائے پوری بعض دفعہ مالی راستے بند ہو جاتے ہیں کمانے کے اور تیسری چیز ہے معافی کی ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی لے لے تو فائدہ ہے مسند احمد کی روایت میں آدن وسلم نے فرمایا جس شخص کا کوئی مقتول یا مجروح یعنی زخمی ہو تو اسے تین باتوں میں سے ایک کا اختیار ہے کہ سانس لے لے بدلہ لے لے درگزر کرے یا دیت لے لے اگر کچھ اور کرنا چاہے تو اسے روک دو ان میں سے ایک کرنے کے بعد جو بھی زیادتی کرے وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جائے گا یعنی ان تینوں کے علاوہ اگر کچھ اور کیا یا اگر یہ تین میں سے کوئی ایک کام کر لیا پھر اس کے بعد کرے مثلا بلڈ بنی لے لی پھر بعد میں اس کو مارنے لگ جائیں تو وہ جہنمی ہوگا پھر آپ دیکھیے اس میں اپنے شور لفظوں پہ کیا کہ نہیں کہ فمن من کی یہاں بھائی کس کو کہا گیا جو کوئی اپنے بھائی کی طرف سے معاف کر دیا گیا ہو یہاں کون ہے مقتول کا ولی اللہ جن کے گھر والے مرے اس کو قاتل کا بھائی کہہ رہے ہیں کیوں المسلم و اخ المسلم اس کو معاف کر دے اس کا بھائی کتنی رغبت دلائی گئی نرمی کا معاملہ قاتل کے ساتھ کس طرح نرمی کا معاملہ کیا جا سکتا ہے قاتل کو معاف کر دے یعنی انتقام نہ لے وارثوں کے حصوں میں وسیعت کے ذریعے سے کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کمی بیشی نہیں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے پیارے طریقے سے امت مسلمہ کو بات سکھائی یہاں ایک بات اور کہوں گی اور وہ کیا ہے کہ دیت کا کیا مقصد ہے تو اس کے جو مقاصد سمجھ میں آتے ہیں ایک تو کیا ہے کہ اسلامی معاشرے میں ایک دوسرے کو بھائی سمجھنے کی فضا باقی رہے کہ ٹھیک ہے گناہ ہوا لیکن بھائی چارہ تو نہ ختم ہو پھر اسی طرح کوئی دوسرے کو اپنا حریف نہ سمجھے اور تیسری یہ ہے کہ مقتول کے وارثوں کو اپنے جانے والے کا مالی بدل مل جائے اب یہ جو بات ہے نا ولقم فلقساسی حیاتن اس پہ ایک دو جملے کہوں گی اور وہ کیا آج وہ لوگ جو مسلمانوں کی سزاؤں پہ اختلاف کرتے ہیں ان کے سامنے ایک رپورٹ رکھنا چاہوں گی یہ یو این اے کی رپورٹ ہے کہ ایک سال میں کس ملک میں کتنے قتل ہوئے کیونکہ انسانی عقل تو نہیں مانتی نا کہ لو ایک جان تو مری اب دوسری تم مار دو ایک کو ماریں گے تو کتنوں کی بچیں گی تو ایک سال میں سعودی عرب میں قتل کا ریشو کیا ہے ایک ملین میں سے صرف بتیس لوگ قتل ہوئے فرانس میں ایک ملین میں سے تھرٹی ٹو تھاؤزینڈ پیپل کا مرڈر ہوا کینیڈا میں ون ملین لوگوں میں سے سیونٹی فائیو تھاؤزینڈ لوگ قتل ہوئے جرمنی میں ون ملین میں سے فورٹی ٹو تھاؤزینڈ لوگ قتل ہوئے اور اس رپورٹ میں لکھا ہے کہ امریکہ میں ایک سال میں ایٹی ٹو تھاؤزینڈ یعنی بیاسی ہزار خواتین اغوا ہوئیں یعنی کڈنیپ کی گئیں جبکہ fifty six thousand dollars crimes کو روکنے کے لیے خرچ کیے گئے کون جیتا ایک ملین میں بتیس لوگ جس ملک میں مرے وہاں امن زیادہ ہے یہاں یا جہاں سیونٹی فائیو تھاؤزینڈ تو بات یہ ہے کہ ہماری عقل بڑی چھوٹی ہے اللہ تعالیٰ کی بات کو انسان اگنور نہیں کر سکتا جو اس نے کہا وہ سچ ہے پھر اس میں کچھ اور چیزیں جس کی بہت تفصیلات کی ہمیں ضرورت نہیں مثلا آپ دیکھیے کہ قتل کے طریقے میں ویسے نہیں قتل کیا جائے گا جیسے اس نے مارا بس اس کو تکلیف نہیں دی جائے گی بعض دفعہ لوگ مارتے ہیں پھر اس کا مسئلہ بناتے ہیں وہ نہیں کیا جائے گا پھر اس طرح یاد رکھیے کہ ایک وارث بھی اگر معاف کر دے تو سب کی طرف سے معافی ہو جاتی ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ کافر کے بدلے مومن کو قتل نہیں کیا جائے گا بخاری کی روایت ہے کہ مسلم کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا کیونکہ قیمت تو ایمان والے کی ہے نا کافر تو دنیا پہ ویسے ہی اللہ کا حکم نہیں مان رہا تو اس کے ہونے نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے اگر آپ اس بات کو اس سینس میں سمجھے نا کہ مومن کون ہے دنیا میں اللہ کے نظام کو رائج کرنے والا اس کی جان لینے والا کون ہے اس نظام میں حلل ڈالنے والا فساد پیدا کرنے والا تو لہٰذا اس سے منع کیا اسی طرح باپ بیٹے کو قتل کر دے تو قصاص نہیں لیا جائے گا کیونکہ آپ نے فرمایا کہ و مال کلی ابھی تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے اب آخر میں ایک اور چھوٹی سی بات جس کا تعلق انسان کی دنیا میں آخری گھڑیوں سے ہے اور وہ کیا ہے وسیعت خوطیبا علیکم اذا حضر احدکم الموت ان طرح کا خیرا للوصیت للوالدین والاقربین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین اور تم پر معروف کے مطابق وصیت کرنا یعنی اب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایک اور رہنمائی دیتے ہیں کیونکہ ہم ہر روز نماز میں پڑھتے ہیں نا اہدین الصراط المستقیم اللہ سیدھا راستہ دکھا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا واقعی چاہیے اور پھر دیکھو تمہیں تمہاری زندگی کی آخری گھڑیوں تک میں رہنمائی کے بغیر نہیں چھوڑوں گا یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے ہمارے ساتھ کہ وہ ہمیں ان چیزوں میں بھی گائیڈ کرتے ہیں کہ وصیت کیسی کرنی ہے تم پہ فرض کیا گیا کہ جب تم میں سے کسی کو موت واقع ہو ڈیتھ بیڈ پہ ہے یا موت کے اثار شروع ہو گئے کوئی بیماری ہو گئی کوئی ڈاکٹرز نے بتا دیا ویسے تو ایک بات تو ہر ایک کو پہلے ہی پتہ ہے کہ کل نفس سے الموت ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے تو لہٰذا ہر ایک جس نے بھی کوئی وصیت کرنی ہے اس کو دیر نہیں کرنی چاہیے کیسے کہ تم پہ یہ فرض کیا گیا کہ چلو زندگی بھر بھی تم نے وصیت نہ کی لیکن جب تمہیں واقعی اثرات ملنے لگے موت کے تو پھر ان طرح کا خیرہ اگر تمہارے پاس مال ہے خیر کا لفظ استعمال ہوا ہے مال کے لیے خیر کا لفظ بہت وسیع معنی ہے علم کے لیے بھی آتا ہے نیکی کے لیے مال بھلائی ہر وہ چیز جسے طبیعت چاہے تو اسے کیا پتہ چلا مال کو یہاں خیر کہا گیا تیسرے بارے میں بھی آتا نا ان الانسان لحب الخیر لشدید بے شک انسان مال کی محبت میں بڑا شدید ہے یہ چیز اس چیز کو بھی ثابت کرتی ہے کہ وہ لوگ جو مال کو برا کہتے ہیں تو اسلام نے تو مال کو خیر کہا کیوں مال خیر کب ہے جب وہ خیر کے کاموں میں استعمال ہو برا کب ہے جب وہ مال برے کاموں میں لگے تو خیر کون سا مال ہے جو خیر کے ذریعے سے کمایا جائے حلال اور جائز طریقے سے کمایا جائے اور خیر پہ لگے جس کے بعد انسان کے لیے وہ مال صدقہ جاریہ بنے المال مال حب ہی والی کیفیت تو کیا کرے اتنی آیت کا حصہ کیا کہتا ہے کہ کوئی شخص اگر اس حال میں مر رہا ہے کہ اس کے پاس مال ہے کیونکہ مال ہے تو وسیعت کرے گا نا تو کیا کرے وسیعت کرے کس کے لیے للوالدین ماں باپ کے حق میں والاقربین قرابت والوں کے لیے بالمعروف حق کے ساتھ حق کا نل المتقین متقیوں پر ایک دوسرے کا حق ہے یہ آیت جو ہے وسیعت کے معاملے میں ابتدائی درجے کی آیت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک معروف طریقہ دیا لیکن بعد میں صورت نساء کی ایک آیت میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے وسیعت کے مسائل تو پھر وہاں قانونی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ مقرر کر دیا تو جب شروع میں قانون وراثت نہیں تھا تو ہوتا کیا تھا کہ جب کوئی مرتا تھا تو پھر اپنے مال کو جیسے بھی چاہے لوگوں کے لیے وصیت کر دیتا تھا لیکن پھر بعد میں کیا ہوا کہ یہ آیت منسوخ کر کے دوسری طرح سے بتا دیا گیا کہ وصیت کیسے کرو اس آیت کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ بکرا کی تلاوت کرتے ہیں اور جب اس آیت پر پہنچتے تو فرماتے یہ آیت منسوخ ہے یہ مسند احمد کی روایت ہے اسی طرح سنن کی ایک اور روایت میں امر بن خارجہ سے روایت ہے کہ میں نے علیہ وسلم کو خطبے میں یہ بات فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق پہنچا دیا ہے یعنی اب ورثہ کے حصے بن چکے کہاں بنے سورت نساء میں ہم پڑھیں گے جس میں آتا ہے کہ اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہے کہ تم اب حصوں کو بانٹو تو فرمایا کہ اب اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق پہنچا دیا اب کسی وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں کہ مرتے وقت والدین کے لیے کرے اور رشتہ داروں کے لیے کرے کیوں کرے کیونکہ یہ مومنوں کا متقیوں کا ایک دوسرے پر حق ہے لیکن فمم بد دلا ہو باداما سمیا ہو مگر جو کوئی اس کو سننے کے بعد بدل دے کس کو بدل دے ہو کی ضمیر وسیعت کی طرف ہے تو کیا ہوگا تو اس کو بدلنے کا گناہ ان لوگوں پہ ہوگا جو اس کو بدلتے ہیں اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے اس حصے میں کیا بات ہوئی کہ وسیعت کرنے والا تو کر گیا صحیح حق کی وسیعت کی لیکن بعد میں کچھ لوگوں نے اپنے فائدے کے لیے اس کو بدل دیا سارا مال اپنے نام پہ کروا لیا اور کہا ہاں میرے نام پہ تھی اب وہ تو دنیا سے گیا لیکن رب تو دیکھ رہا ہے ان اللہ وہ تو جانتا ہے تو لہٰذا بعد والے لوگوں کو یاد دلایا گیا کہ دیکھو مرنا تم نے بھی ہے وہ مر گیا اس کا مال تم نے لیا تم تو سوچو تمہارا مال کون لے گا اور کل یہ مال جو تم جھوٹ بول کے لے رہے ہو تمہارے لیے وبال جان بن جائے گا اس لیے اس کو بدلنا نہیں پھر ایک دوسری صورت کیا ہے فمن خاف فم موسن جنفن اور جو کوئی ڈرے وسیعت کرنے والے کی طرف سے طرف داری کا یا اسمن گناہ کا یعنی کوئی مرنے والا وسیعت میں دو غلطیاں کر گیا ایک کیا کسی ایک کی طرف جھک گیا سارا مال میرا فلاں کو دے دو ایک کو دے دو فلاں کو دے دو اس کو دے دو جھکاؤ آ گیا نا اور یا اسمن گناہ کی بات کہہ گیا مثلا میرے مال سے ایک سینما بنایا جائے یا میرے مال سے کچھ اور کیا جائے یا میری لاش کو پاکستان پہنچایا جائے یا کچھ اور اب پیچھے مال ہے نہیں گھر والے پیچھے پڑ گئے نا بعض لوگ اتنی الٹی سیدھی وسیعتیں کر دیتے ہیں جو ماننے والوں کے لیے مشکل ہوتی ہیں تو فرمائے پھر ایسی وسیعت کا کیا کریں ضرور نبھائیں نہیں فاصلہ بہ نہ ہوں فلاح پھر اس کی اصلاح کر دو تو کوئی گناہ نہیں ہوگا یعنی اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ مرنے والا غلط بات کی وسیعت اگر کر بھی جاتا ہے تو بعد میں اس کو بدل دو مرنے والے پہ رحم کرو اس کو نہیں پتا تھا جہالت تھی ان اللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور معاف کرنے والا یعنی تم اس کی وسیعت کو بدل سکتے ہو تو ساری باتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گی کہ وسیعت کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے تاکہ ہم دیکھیں پہلے تو آپ کو وسیعت کی تعریف معلوم ہونی چاہیے انگلش میں اس کو ول کہتے ہیں تو وصیت کیا ہے کہ موت کے قریب جو شخص ہے قریب المرگ اپنی موت کے بعد کسی چیز کی دیکھ بھال یا اپنے مال کو نیک کاموں میں خرچ کرنے کا اگر کوئی ذکر کرے یا لوگوں کو نصیحت کرے تو اس کو وصیت کہتے ہیں وصیت کے بارے میں یعنی اسلام کے جو بنیادی نکات ہیں وہ کیا ہیں پہلی بات یہ ہے کہ کسی وارث کو اس کے قانونی حصے سے ٹوکا نہیں جا سکتا مثلا جیسے ہمارے ہاں ایک عام لفظ ہے کہ میں فلاں کو اپنی جائیداد سے آگ کرتا ہوں یہ غیر اسلامی بات ہے جو اللہ نے حق دیے ہیں وہ آپ نہیں چھین سکتے تو لہٰذا کوئی اپنے بچوں میں سے کسی کو آگ نہیں کر سکتا دوسری بات یہ ہے کہ وارث کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی یعنی مثلا کسی کے تین چار بچے اور کوئی کہے کہ میرے ایک بچے کو زیادہ دے دو یا سارا اس کو دے دو ٹھیک ہے کیونکہ اللہ نے سب کے حصے دے دیے تیسری بنیادی چیز کیا ہے کہ وسیعت کل جائیداد کے ون تھرڈ کے اندر کی جا سکتی ہے مثلا اگر کسی کے پاس سو ڈالر ہیں تو اس میں سے thirty three point thirty three dollars کی وسیعت کر سکتا ہے کس کے لیے کرے جس کو دل چاہے خالہ کو دے دو پھپھی کو دے دو مسجد کو دے دو مدرسے کو دے دو اسکول بنا دو وٹ ایور باقی حصے وارثوں کے ہوتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے ماں کا حصہ مقرر کر دیا اس کو آپ نہیں چھین سکتے باپ کا کر دیا آپ نہیں لے سکتے بیوی کا حصہ آپ نہیں لے سکتے شوہر کا حصہ نہیں لے سکتے بچوں کو دے یا لے نہیں سکتے زندگی میں تحفے کی صورت میں آپ دیں اگر سب راضی ہیں اگر ایک بچے کو زیادہ ضرورت ہے سب کی اجازت سے اگر آپ اس بچے کو دوسرے سے زیادہ دیتے ہیں تو وہ زندگی کی بات ہے وہ وصیت نہیں ہوتی ایک بہت بنیادی چیز یاد رکھیں کہ وسیعت کا تعلق ورثے سے ہے مرنے کے بعد بعض لوگ دنیا میں جائیداد کے بٹوارے چاہتے ہیں یہ بہت دلچسپ موضوع ہے انشاءاللہ ہم صورت نصاب میں جب پہنچیں گے تو بہت تفصیل سے اس بات کو بات کریں گے لیکن یہاں بات وصیت کی ہے تو میرے اور آپ کے عمل کی بات حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے پہنچتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی مسلمان کو یہ لائق نہیں کہ اس کے پاس کوئی چیز ہو اور وہ وسیعت کرنی چاہتا ہو تو دو راتیں بھی وسیعت لکھے ہوئے بغیر گزار دے پھر جب انہوں نے یہ بات سنی ابن عمر نے تو کہتے ہیں اس کے بعد میں نے تو ایک رات بھی وسیعت کیے بغیر نہیں چھوڑی سبحان اللہ یعنی اگر آپ سمجھتے ہیں نا آپ کو اپنے مال میں سے کسی کو کچھ دینا ہے کوئی چیز آپ کو وقف کرنی ہے کسی کے لیے تو آپ لکھ کے رکھ دیں کسی کے سامنے بھی کوئی دے دیں تاکہ خدا نخواستہ اچانک موت کی صورت میں پھر وہ وسیعت ہو کیونکہ وسیعت نہ کریں گے تو سارا حصہ جو ہے وہ شرعی بانٹ میں آ جائے گا لیکن جو وسیعت کرتے ہیں تو ان کے مال سے پہلے ان کا قرض ادا ہوتا ہے اگر کوئی ہو پھر وسیعت ادا ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد باقی مال کو بٹا جاتا ہے ایک اور روایت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم جو مال تو میری راہ میں خرچ کرے گا میں اس کی وجہ سے تجھے پاک صاف کروں گا اور تیرے مرنے کے بعد بھی میرے نیک بندوں کی دعاؤں کا سبب بناؤں گا سبحان اللہ دنیا میں دیجیے اللہ کے راستے میں وہ آپ کے بعد آپ کے لیے دعاؤں کا ذریعہ بنے گا دنیا سے گئے اس کے بعد تو مل ہی جانا ہے دوسروں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک قریشی مر گیا یعنی قبیلہ قریش سے ایک شخص تھا وہ مر گیا تین چار سو دینار اس کے ورثے میں تھے اور اس نے کچھ وصیت نہیں کی آپ نے فرمایا یہ رقم وسیعت کے قابل نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان طرح کا خیر انلوسی کہ اگر مال چھوڑو تو پھر اس سے کیا پتا چلا کہ اگر پہلے ہی مال تھوڑا ہے کوئی غریب غرب ہے تو پھر اپنے بچوں کو ہی دینا چاہیے یعنی مثال اگر بہت تھوڑا چھوڑ رہے ہیں پھر اس میں سے بھی ون تھرڈ اگر آپ خیرات کرتے ہیں تو بچوں کو یا گھر والوں کو کم ملے گا تو پھر ان کو کم نہیں دینا چاہیے نہ کریں ایک اور روایت میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کے ایک بیمار کی بیمار پرسی کو گئے یعنی کسی سکھ پرسن کو دیکھنے گئے تو اس سے کسی نے کہا وسیعت کرو تو آپ نے فرمایا وسیعت خیر میں ہوتی ہے اور تو تو کم مال چھوڑ رہا ہے اسے اولاد ہی کے لیے چھوڑ جا کتنا پیارا اسلام زندگی زندگی تو دیا مرنے کے بعد بھی حق تلفی کی اجازت نہیں دیتا حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ساٹھ دینار یعنی سکسٹی دینار جس نے نہیں چھوڑے اس نے خیر نہیں چھوڑی یعنی اس کے ذمہ وسیعت کرنا نہیں تاؤس فرماتے ہیں اسی یعنی ایٹی دینار ساری باتوں کا خلاصہ کیا ہے کہ پہلے رشتہ داروں کو یعنی جن کے حق ہیں ان کو دیں کم ہے تو انہی کو دے دیں وسیعت نہ کریں ہمارے ہاں یہ جو بات ہے کہ میرے بعد سب کچھ فلان کو چلا جائے یہ صحیح نہیں ہوتا یہ حق تلفی کے برابر ہے صحیح بخاری کی ایک روایت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ کاش لوگ تہائی یعنی ون تھرڈ سے ہٹ کر ون فورتھ پر آ جائیں ہنڈریڈ میں سے تھرٹی تھری تھری کی بجائے صرف ٹوئنٹی فائیو ڈالر دیں کیونکہ نفس وسلم نے ون تھرڈ کی رخصت دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ ون تھرڈ بھی بہت زیادہ ہے یعنی مستند احمد کی ایک روایت ہے کہ حنزلہ کے دادا حنیفہ نے ایک یتیم بچے کے لیے جو ان کے ہاں پلے تھے سو اونٹوں کی وسیعت کی ان کی اولاد کو یہ برا لگا دادا مرتے ہوئے کسی یتیم بچے کے لیے کہا اس کو سو اونٹ دے دیں تو اب جو ان کے اصل اپنے بچے تھے وہ وارث تھے ان کو یہ بات بری لگی تو معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا آپ نے فرمایا نہیں نہیں صدقہ میں پانچ دو ورنہ دس دو یا پندرہ یا بیس ورنہ پچیس ورنہ تیس اور پینتیس اور اگر اس پر بھی نہ مانو تو خیر زیادہ سے زیادہ چالیس دے دو یعنی آپ نے انصاف کروا دیا تو اس سے کیا پتا چلا کہ انسان مرتے دم بھی اگر کوئی غلط وسیعت کرے تو اس کو بدل دیا جائے گا ایک بڑی ہی خطرناک سب کے کے خوف لیے ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گی عمل کے ناطے سے بدعملی دیکھیے کتنی بڑی ہو جاتی ہے سم ٹائم عبد الرزاق میں ابو خریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی نیک لوگوں کے اعمال ستر سال تک کرتا رہتا ہے یعنی سیونٹی ایئرس تک ایک آدمی نیکیاں کرتا ہے لیکن وسیعت میں ظلم کر جاتا ہے اور برائی کے عمل پر خاتمے کی وجہ سے جہنمی بن جاتا ہے اور بعض لوگ سیونٹی ایئرس تک برے عمل کرتے رہتے ہیں لیکن وسیعت میں عدل و انصاف کرتے ہیں اور ان کا آخری عمل بھلا ہوتا ہے اور وہ جنتی بن جاتے ہیں اور پھر ابو حریرہ فرماتے ہیں اگر چاہو تو قرآن پاک کی آیت کو پڑھ لو تل کا حدود اللہ کی اللہ کی حدیں ہیں ان کے آگے نہ بڑھو یہ تفسیر ابن کثیر پیج 252 پہ ہے تو بہرحال یہ تھا آج کا خوبصورت سا لیسن کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی سے لے کے موت تک کے خوبصورت اصول دے دیے